میری گرفتاری ایک رکشہ اور اس میں سوار چار افراد ایک مشترکہ مصیبت میں پھنس چکے تھے چند لمحات کی وہ کارروائی اس قدر بھیانک تھی کہ اس کی حقیقی کیفیت الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کی جا سکتی رکشہ تو بے جان تھا اس کے لیے آزادی اور غلامی ایک برابر تھی رکشے کا ڈرائیور کافی حد تک مطمئن تھا کیونکہ وہ زیادہ قصوروار نہیں تھا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مشن پورا ہو چکا ہو اور وہ بڑی اجرت کا مستحق بن چکا ہو لیکن بہرحال یہ صرف ایک امکان ہے رکشہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا مجاہد مکمل طور پر مسلح تھا اس لیے وہ بھی مقابلہ کر کے بآسانی شہادت یا خلاصی پا سکتا تھا لیکن رکشے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں افراد اس اچانک افتاد پر سخت حیرت زدہ تھے ایک طرف وہ مجاہدین کے ذمہ داروں اور ایک جہادی تنظیم کے اعلیٰ عہدیداروں میں شمار ہوتے تھے اور دوسری طرف وہ بالکل خالی ہاتھ غیر مسلح تھے اگر رقشے میں سوار تمام افراد مسلح ہوتے تو معاملہ زیادہ خطرناک نہیں تھا آگے والا مجاہد فائرنگ کر کے رقشے کے گرد موجود آرمی والوں کو گرنے بھاگنے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا اور اس دوران پیچھے بیٹھے ہوئے مجاہدین کو سنبھلنے رکشہ سے اترنے اور ڈھلوان کے پاس مورچہ زن ہونے کا موقع مل جاتا اسی طرح اگر تمام مجاہدین غیر مسلح ہوتے تو بھی معاملہ کسی حد تک کم خطرناک تھا کیونکہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ آرمی والوں کو تلاشی کے دوران جب کچھ نہ ملکا تو وہ ہلکی پھلکی پوچھ تاچھ کے کر کے رقشے کو جانے دیتے اور اس ہلکی پھلکی پوچھ تاچھ کے لیے کمانڈر سجاد خان کے پاس کافی مواد موجود رہتا تھا لیکن تین مجاہدین میں سے ایک مسلح اور دو بالکل نہتے تھے آرمی کے ایک اہلکار نے رکشے کو رکنے کا اشارہ کیا یہ اشارہ بلا وجہ تھا کیونکہ تنگ پہاڑی موڑ اور سڑک پر کھڑے ہوئے فوجیوں کی وجہ سے رکشہ پہلے ہی رک چکا تھا ایک فوجی نے بھائی رئیس کو نیچے اترنے کے لیے کہا انہوں نے پیچھے مڑ کر سجاد صاحب کی طرف دیکھا آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے ہوا بھائی رئیس اطمینان سے نیچے اترے ان کا تمام تر اسلحہ فرن کشمیری لباس کے نیچے تھا فوجی نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کی تلاشی لینا چاہی تو انہوں نے چیتے کسی پھرتی سے فوجی کو اٹھا کر پٹک دیا اور ایک گرنیڈ باقی فوجیوں کی طرف پھینک کر زور دار چھلانگ لگائی اور بائیں طرف سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا انڈین فوجی اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھے انہیں سنبھلنے میں کچھ دیر لگی اس کے بعد انہوں نے بھائی رئیس کی طرف فائرنگ کی بوچھاڑ کر دی ہم رکشے میں بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے آرمی کے آفیسر اور فوجی مختلف پوزیشنوں سے فائر کر رہے تھے جبکہ بھائی رئیس بائیں طرف واقع مکانات کی طرف انتہائی تیزی سے دوڑتے جا رہے تھے بلاخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے اور مکانات کے سلسلے میں گم ہو گئے درجنوں فوجیوں کی فائرنگ کے درمیان میں سے ان کا اس طرح سے بچ نکلنا ایک ایسا واقعہ ہے جو انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے بھائی رئیس کی شہادت کا وقت آنے میں ابھی ڈیڑھ دو سال باقی تھے اسی لیے گولیاں ان کے آس پاس سے گزرتی رہیں اور ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں اسی طرح اسلحے کی برکت سے وہ گرفتاری سے بھی محفوظ رہے بے شک جہاد کا اسلحہ بہت بڑی برکت اور حفاظت ہے اس لیے ہمیشہ اسلام دشمن عناصر کی خواہش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اسلحہ نہ اٹھانے دیں کیونکہ جہاد کی نیت سے اسلحہ اٹھانے والے کبھی بھی غلامی کو گوارہ نہیں کرتے اور نہ غلامی کا توق ان کے گلے میں ڈالا جا سکتا ہے کافروں کو اس قانون کا بہت طویل اور تلخ تجربہ ہے چنانچہ اب انہوں نے مسلمانوں کے اسلحہ کا مقابلہ کرنے کی بجائے منافقین کے ذریعے مسلمانوں کو نہتہ کرنے کی بھرپور سازشیں شروع کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان سازشوں کو ناکام فرمائے اور مسلمانوں کو جہادی اسلحے کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہمارے سامنے بے شمار ایسی مثالیں بکھری پڑی ہیں جنہیں دیکھ کر ہم بخوبی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جہادی اسلحہ مسلمانوں کے لیے سانس لینے سے زیادہ ضروری ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریز نے نہتہ کیا تو آج پورے بر صغیر میں مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے بنگلہ دیش کفر اور ارتداد کی یلغار سے لرز رہا ہے کشمیر میں مسلمانوں کا خون کو پانی کی طرح سستا کر دیا گیا ہے جبکہ ہندوستان کا مسلمان اپنی آئندہ نسل کے ایمان تک کو خطرے میں محسوس کر رہا ہے لیکن ہمارے پڑوس میں ہمارے افغان بھائیوں نے جہادی اسلحے کو جان کی طرح عزیز رکھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں سے لے کر سوویت یونین کے خونخار جنگجوؤں تک کوئی بھی انہیں نہ جھکا سکا اور کسی کو بھی افغانوں کو غلام بنانے کا موقع نہ مل سکا بلاخر اللہ تعالیٰ نے اسی جہادی اسلحے کی بدولت افغانوں کو امارت اسلامیہ اور نفاذ شریعت جیسی وہ نعمتیں عطا فرمائیں جن سے حرمین کے پڑوس میں بسنے والے عرب تک محروم ہیں آج افغانوں کے پاس اسلام محفوظ ہے اور وہی اسلام کے اصل وارث بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے افغانوں کو اسلام کے ذریعے اور اسلام کو افغانوں کے ذریعے عزت بخشی چنانچہ آج دنیا کے جابرانہ اور کافرانہ نظام سے اگر کوئی آزاد ہے تو وہ صرف اور صرف افغان ہیں اور اگر پاکستان کو بھی کسی قدر امن اور آزادی نصیب ہے تو یہ مجاہدین اور جہادی اسلحے کی برکت ہے اسی لیے دنیا کے تمام اسلام دشمن ممالک کو پاکستان کا مجاہد اور اس مجاہد کے ہاتھ میں موجود چھوٹا موٹا اسلحہ بری طرح کھٹک رہا ہے وہ عرب ممالک کی طرح پاکستان کو اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کا عالم اور مجاہد ان کے راستے کی رکاوٹ ہے چنانچہ اب انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ مہم شروع کر دی ہے کہ پاکستان میں کسی طرح مجاہدین کا گلا گھونٹ دیا جائے برطانیہ کی طرف سے حال ہی میں کئی جہادی تنظیموں پر لگنے والی پابندی وزارت داخلہ کے جارحانہ بیانات اور نام نہاد دانشوروں کے اخبارات میں مجاہدین کے خلاف شائع ہونے والے مضامین اس بد بخت مہم کا حصہ ہیں اللہ تعالیٰ اس مہم کو ناکام فرمائے کیونکہ خدا نخواستہ اگر یہ مہم کامیاب ہو گئی اور پاکستان میں موجود جہاد کی پرامن تحریک کو نقصان پہنچا تو یہ ملک خطرناک قسم کی خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا اور دشمنوں کو اس ملک پر مکمل قبضے کا موقع مل جائے گا بات کچھ دور نکل گئی بھائی رئیس کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے جہادی اسلحے کی برکت سے دشمن کے سینکڑوں فوجیوں کے درمیان سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے فوجی کانوائے میں سے کئی فوجی ان کے پیچھے مکانات کی طرف چلے گئے بعض فوجی اپنے وائرلیس کھول کر چاروں طرف ان کے بھاگنے کی اطلاع دینے لگے جبکہ باقی تمام فوجیوں نے رکشے کو بری طرح اپنے گھیرے میں لے لیا اور سب اپنی ناکامی کی وجہ سے بے حد برہم تھے اور ہم تین افراد کی صورت میں نہتہ شکار ان کے قبضے میں تھا انہوں نے ہمیں رکشہ سے اتارا اور ہماری تلاشی شروع کر دی ہم تینوں کی زندگی کے دن ابھی باقی تھے اس لیے نہ ہی بھائی رئیس کا پھینکا جانے والا گرنیڈ پھٹا اور نہ ہی انڈیا آرمی کے فوجیوں نے حسب معمول اپنی شکست کا غصہ نکالنے کے لیے ہم پر فائرنگ کی گرفتاری کے بعد ایک سکھ کیپٹن نے اس بات پر حیرانی کا برملہ اظہار کیا اور ہمیں کہا کہ تمہاری قسمت اچھی تھی اگر تمہارے ساتھی کا پھینکا جانے والا گرنیٹ پھٹ جاتا اور ہمارے فوجیوں کا نقصان ہوتا تو ہم فوری طور پر تمہیں ہلاک کر دیتے سکھ آفیسر کی بات درست تھی اور ماضی میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے تھے کہ انڈین آرمی نے اپنے نقصان کا اضالہ کرنے کے لیے کئی بار نہتے لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا کئی فوجیوں نے بڑی سختی کے ساتھ ہماری بار بار تلاشی لی لیکن انہیں کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی میری جیب میں میرے سفری کاغذات اور کچھ رقم تھی جبکہ سجاد خان صاحب کی جیب میں ان کے کچھ ایسے کاغذات تھے جو وہ انڈین آرمی کو چکمہ دینے کے لیے ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے آرمی والے ہم سے بھاگنے والے مجاہد کے بارے میں پوچھ رہے تھے ہم سب کا بیان ایک تھا کہ ہم اسلام آباد اننت ناگ جا رہے تھے یہ زبردستی ہمارے ساتھ راستے میں بیٹھ گیا سجاد خان صاحب کو کشمیری زبان پر کافی عبور حاصل تھا انہوں نے فوجیوں کو بتایا کہ وہ گاندربل کے رہنے والے ایک تاجر ہیں اور قالینوں کی تجارت کے سلسلے میں سفر کرتے رہتے ہیں انہوں نے میرے بارے میں بتایا کہ پیر صاحب ہیں اور اپنے مریدین سے ملنے کے لیے کشمیر آئے ہوئے ہیں فوجی مزید پوچھ تاچھ کے لیے ایک کشمیری مخبر کو ہماری باتوں کی تصدیق یا تردید کے لیے سامنے لائے اس نے کشمیری زبان میں سجاد صاحب سے کئی سوالات کیے جن کا اسے تسلی بخش جواب دے دیا گیا یہ ساری صورتحال دیکھ کر فوجی شش و پنج میں پڑ گئے ان میں سے ایک آفیسر نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی ہم رکشے میں بیٹھ کر جانے لگے تو ایک اور آفیسر نے روک لیا اور ہمیں اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا اب ہمارا رکشہ فوجی گاڑیوں کے درمیان جا رہا تھا کچھ گاڑیاں ہم سے آگے اور کچھ ہمارے پیچھے تھیں گاڑیوں میں سوار فوجیوں کی چھوٹی بڑی رائفلوں کا رخ ہماری طرف تھا کچھ دور جا کر انہوں نے گاڑیاں روک لیں اور ہمیں رکشے سے اتار کر ہمارے ہاتھ باندھ دیے اور ہمیں ایک فوجی ٹرک پر سوار کر لیا ہماری گرفتاری کا پیرا مرحلہ مکمل ہو چکا تھا ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے اور گاڑیاں فوجی کیمپ کی طرف روانہ ہو چکی تھیں ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے فوجی ہمیں غلیظ گالیاں بکنے کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دیتے جا رہے تھے اور ہم بے بسی اور مجبوری کے ان لمحات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اور ہماری زبان پر بار بار یہ دعا جاری ہو رہی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین